بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو سامان عیش عطا کیا یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے